شعبہ نے کہا مجھے بن ابی اسحاق نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ہم حج کے لیے مدینے سے چلے پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی